لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو آسانی والا اپنے انداز سے اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے سامعین نبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے دخول سے پہلے طلاق اور مہر کے مسائل عقد نکاح کے بعد دخول سے پہلے بھی طلاق دینا مباح ہو رہا ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد مس سے نکاح ہے دخول سے پہلے طلاق دے دینا جبکہ مہر کا ابھی تقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے گو اس میں عورت کی بے حد دل شکنی ہے اس لیے حکم ہوا کہ اپنے مقدور بھر اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم تین کپڑے دے شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدے پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتا دوپٹہ لحاف اور چادر دے دے شرعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچ سو درہم دے ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے وغیرہ دے حسن بن علی رحمہ اللہ نے دس ہزار دیے تھے لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی خاص چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ کم سے کم جس چیز کو متع یعنی فائدہ اور اسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہوگا میرے نزدیک اتنا کپڑا متع ہے یعنی فائدے کی چیز جس میں نماز پڑھ لینی جائز ہو جائے گو پہلا قول امام شافعی کا یہ تھا کہ مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ معلوم نہیں لیکن میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تیس درہم ہونے چاہیے جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینا چاہیے یا صرف اسی عورت کو جس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو بعض تو سب کے لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے وللمطلقات متاع بالمعروف یعنی پس اس آیت کے عموم سے سب کے لیے ثابت کرتے ہیں اسی طرح ان کی دلیل یہ آیت بھی ہے فتعالین امتعکن یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب بھی دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں یعنی طلاق دے دوں بس یہ تمام ازواج متحرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو رسول اللہ کی خدمت میں آ بھی چکی تھیں سعید بن جبیر ابو العالیہ حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول یہی ہے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور صحیح قول یہی ہے واللہ عالم بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو گو مہر مقرر ہو چکا ہو کیونکہ قرآن کریم میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن یعنی اے ایمان والو تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں جو عدت وہ گزاریں تم انہیں کچھ مال و اسباب دے دو اور اچھے کردار سے چھوڑ دو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے سہل بن سعید رحمہ اللہ اور ابو اسعید رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیمہ بن تشرحبیل رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جب وہ رخصت ہو کر آئیں اور آپ نے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا رسول اللہ نے ابو اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے دو رنگین کپڑے دے کر رخصت کرو تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدے کے اسباب و متا کا دینا ضروری ہے جب کہ عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور اگر دخول ہو گیا ہو تو مہر مسل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو اور رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر دینا پڑے گا اور اگر رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا اور یہی کا یعنی فائدہ اٹھانے کا عوض ہوگا ہاں اس مصیبت زدہ عورت کے لیے یعنی فائدہ اٹھانا جس سے ملاپ ہوا نہ مہر مقرر ہوا اور طلاق مل گئی ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے گو بعض علماء اسی کو مستحب بتاتے ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے ان کے سوا جو مہر مقرر کیے ہوئے نہ ہوں اور نہ خاوین بیوی کا ملاپ ہوا ہو یہی مطلب سورہ احزاب کی اس آیت تخیر کا ہے جو اس سے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے اور اسی لیے یہاں اس خاص صورت کے لیے فرمایا گیا کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب اپنی طاقت کے مطابق شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اسباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دے دے اللہ تعالیٰ کی قسم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا اگر یہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے شخص کو قید کر لیتے